السلام علیکم کانسٹرکٹ ویلڈیٹی یہ ہے ہمارے سیشن کا ٹاپک اور ہم دیکھیں گے کہ ویلڈیٹی کی تیسری قسم کانسٹرکٹ ویلڈیٹی سے کیا مراد ہے اس کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو لینے کے اس کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں لیکن اس بارے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے دوران حقیقی زندگی میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا سوال ہمارے سامنے آتے ہیں اور کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نے سائنس کانسیپٹ کی ایکوزیشن کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا سائنس کانسیپٹ ایکوزیشن ٹیسٹ سے مراد یہ تھی کہ اسکول کے بچوں کے لیے ایک ایسا ٹیسٹ بنایا جائے جس میں اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ اسکول میں ان کو پچھلے چار پانچ برس میں سائنس کے جو کانسیپٹ پڑھائے گئے جو بنیادی تصورات سکھائے گئے ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن انہوں نے کس حد تک سیکھی ہمارا عمومی مشاہدہ بھی ہے اور ریسرچ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر بچے اسکول میں انفارمیشن کو روٹ میمورائز کرتے ہیں یعنی وہ رٹا لگاتے ہیں they they learn it by heart and simply reproduce is different from and learning a بنیادی ہائپوتھس یہ تھا کہ اگر بچوں کو ہم اسکول میں رٹا لگانے کے بجائے کانسیپٹ لرننگ سکھائیں اور انہیں سکھائیں کہ کسی کانسیپٹ کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے تو وہ جب اسکول سے باہر جائیں گے تو اپنی عملی زندگی میں ان سائنٹیفک کانسیپٹ کو استعمال کر سکیں گے جب وہ کسی پرابلم سچویشن میں ہوں گے تو اپنے سائنس کے نالج کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم کا سولوشن سوچ سکیں گے لیکن اگر انہیں روٹ میمورائز کر کے تمام علم حاصل کیا اور ان کا علم صرف امتحان کے کمرے تک ہی محدود رہا تو وہ پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں کر پائیں گے چنانچہ اس ٹیسٹ میں بہت سے ایسے آئٹمس بنائے گئے جو کہ سائنس کانسیپٹ کی اپلیکیشن سے متعلق تھے اور ان میں نالج کی ریپروڈکشن استعمال نہیں ہو رہی تھی جب یہ ٹیسٹ بن گیا اور ابتدائی مراحل سے گزر آیا اور اس کے ٹرائی آؤٹ بھی ہو گئے تو اگلا مرحلہ یہی تھا کہ اس کی ریلائبلٹی کو اور ویلڈیٹی کو ڈٹرمن کیا جائے جب اس کی ویلڈیٹی کو ہم نے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے ان سوالات کی بنیاد پر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں دراصل سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا چیز اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ یہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے بنیادی چیز جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر لی ہم نے کوشش کی کہ تمام تر کانٹینٹ جو تھا اس کو ریلیونٹ رکھے تمام جو کانسیپٹ تھے ان کو کور کیا جائے اور ٹیسٹ میں شامل کیا جائے ڈیفیکلٹی لیول کو بھی مد نظر رکھا گیا لیکن اور فیس ویلیڈیٹی بھی اس کی دیکھی گئی لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ ایکوزیشن کا ٹیسٹ تھا تو صرف یہ جانچنا کہ اس میں کانٹینٹ کور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا کافی نہیں تھا بنیادی چیز تو یہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں مقصد اس ٹیسٹ کا یہ دیکھنا تھا کہ کانسیپٹ سیکھے جا رہے ہیں یا کہ نہیں سیکھے جا رہے چنانچہ ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چار ازمپشن ترتیب دی گئی پہلی ازمپشن کیا تھی the SCAT scores will have a high positive correlation scores test of nature nature and SCAT سے مراد ہے سائنس ایکوزیشن ٹیسٹ پہلی ازمپشن یہ تھی کہ جو ہے اس کے اسکورس اور کوئی اور ٹیسٹ جو کہ اسی قسم کی کسی چیز کو میجر کر رہا ہے دونوں کے اسکورس میں ایک پوزیٹو کوریلیشن پایا جائے گا اور یہ پوزیٹو کوریلیشن ہائی ہوگا یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ دو ٹیسٹوں کے اسکورس جو کہ سملر چیز کو میئر کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک اسٹرانگ کو ریلیشن پازیٹو رکھتے ہوں گے Assumption 2 The SCAT scores will have a high positive correlation with scores on a test of reasoning ability. یعنی اگر ہم SCAT کے scores لیں گے اور ان کو reasoning ability کے کسی test کے score کے ساتھ correlate کریں گے تو بھی دونوں میں ایک high positive correlation پایا جائے گا پہلی ازمپشن میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سملر نیچر کا ٹیسٹ دوسری ازمپشن میں ہم نے ابلیٹی کے ٹیسٹ کو استعمال کیا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اسی قسم کا کوئی اور ٹیسٹ دو ٹیسٹ تو مختلف چیزیں میجر کر رہے ہیں لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے کہ اس میں ریزننگ کا اور لاجک کا استعمال ہو رہا ہے three the SCAT scores will have a moderate positive correlation science achievement test. یہاں پہ یہ زیوم کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسکیٹ کے اسکورس کو اسکول کے سائنس ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ ایک اچیومنٹ ٹیسٹ تھا کوریلیٹ کریں گے تو دونوں میں کوریلیشن تو پازیٹیو ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ اسکول کی اچیومنٹ کو ہم مکمل طور پر الگ نہیں کر سکتے ٹیسٹ پرفارمنس کے ساتھ لیکن کیونکہ اسکول کی اچیومنٹ بنیادی طور پر ریپروڈکشن آف نالج پر بیسڈ ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے اسی نالج کی اپلیکیشن بیسڈ ہے تو ریلیٹڈ تو دونوں ہوں گے لیکن اسٹرانگلی ریلیٹڈ نہیں ہوں گے اور چوتھی ایزمپشن مختلف تھی دا ول ہیو آئی در نو اور negative correlation with memorization of meaningless material like nonsense syllables اس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کے کے کو کسی ایسے ٹیسٹ کو ریلیٹ کریں گے جو کہ محض روٹ میمورائزیشن کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں صرف کسی چیز کو رکھ لیا جائے گا اور ریپروڈیوس کیا جائے گا تو ان دونوں میں کوئی کوریلیشن نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو شاید نیگیٹو کوریلیشن پایا جائے گا ان چار ایزمپشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چار طرح کے ٹیسٹ درکار تھے پہلے میں ہم نے کہا تھا کہ سملر نیچر کا ٹیسٹ دوسری میں ہم نے ابلیٹی کے ٹیسٹ کے بارے میں ہم اسکول اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں اور چوتھی میں ہم بات کر رہے ہیں روٹ میمورائز کرنے کے لیے کسی مٹیریل کے ٹیسٹ کی تو اس سلسلے میں چار مختلف ٹیسٹ یا ٹولس استعمال کیے گئے Dallas times Herald test which was a science test basic reasoning and test general science use syllables. یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں اسکول کے بچوں کے ایک سیمپل کو دیے گئے جو کہ پچھلے کئی سال سے سائنس پڑھ رہے تھے جہاں تک اسکول اچیومنٹ کی بات ہے اس کے لیے دوبارہ سے ٹیسٹ نہیں دیا گیا اور ٹیچر کے بنائے ہوئے ریزلٹس میں سے ان کے اسکورس لے لیے گئے اب کے کو اور ان تمام چار سیٹس آف اسکورس کو آپس میں کو ریلیٹ کیا گیا اور ان کو کی بنیاد پر ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کا ایسٹیمیٹ کیا گیا آپ نے ابھی تک ویلیڈیٹی کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سیکھا اس میں آپ نے دو طرح کی ویلڈیٹی کے بارے میں جانا پہلے ہم نے کانٹینٹ ویلیڈیٹی کی بات کی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی ٹیسٹ کا کنٹینٹ جو ہے وہ کس حد تک اس ڈومین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ اپنے آبجیکٹو کے مطابق ہے یا نہیں اور جو کانٹینٹ اور جو ڈفیکلٹی لیول اس سے متعلق چیزیں ٹیسٹ میں ہونی چاہیے تھی وہ ہیں یا نہیں کرائٹیرین ریلیٹڈ ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے ٹیسٹ کو ہم ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کسی اور کرائٹیرین کے ساتھ جو اسی طرح کی کوئی چیز میجر کرتا ہے جو کہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے ابھی ہم نے کی کی کی یا سائنس کانسیپٹ ایکوزیشن کے ٹیسٹ بات اس میں ہم نے ایک مختلف طرح کی ویلڈیٹی کی یہاں پہ ہم نے چار بنیادی ازمپشن لی ہر ایزمپشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک الگ میجر کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد تمام سیٹس آف اسکورس کو ٹوٹل پانچ سیٹس آف اسکورس کو آپس میں کوریلیٹ کیا گیا یہ ویلڈیٹی کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹرکٹ ویلڈیٹی اور اس سیشن میں ہم اسی کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے کانسٹیکٹ ویلڈیٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کی بنیاد ہے کانسٹرکٹ کانٹریکٹ سے مراد ہے ایک نفسیاتی خیال آئیڈیا کانسیپٹ کوئی کیریکٹرسٹک کوئی ٹریٹ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز کا نام ہے اور بنیادی کانسیپٹ یا بنیادی آئیڈیا اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ کسی کانسٹرکٹ کو اگر میجر کر رہا ہے تو اس کانسٹرکٹ کی حوالے سے یا اس کے ریفرنس سے ہم اس کی ویلیڈیٹی کو اسیس کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ٹیسٹ میں جس کانسٹرکٹ کو دیکھا جا رہا ہے یا جس کا احاطہ کیا جا رہا ہے اسی کانسیپٹ کو ہم دوسرے ٹیسٹوں میں دیکھیں کہ کیا وہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اسکیٹ کی مثال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ پیمانے یا کچھ کمپیرزن کے لیے استعمال ہونے والے جو ٹیسٹ ہم نے استعمال کیے تھے ان میں وہی کانسٹرکٹ استعمال ہو رہا تھا اور کچھ میں ہم نے دیکھا کہ وہ کانسٹرکٹ استعمال نہیں ہو رہا تھا جس کا مطلب ہے کہ کانسٹرکٹ ویلڈیٹی میں جب ہم دوسرے پیمانے استعمال کرتے ہیں یا دوسرے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی کانسٹرکٹ کی پیمائش کر رہے ہوں اسی کو میجر کر رہے ہوں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں جو اس کانسیپٹ کو میجر نہیں کر رہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلڈٹی کو دراصل ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں دو تین اسکالرز نے جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بکس میں بھی موجود ہیں بہت اچھی ڈسکرپشن کانسٹرکٹ ویلڈٹی کی دی ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں Kaplan and Saccuzzo Quote, "A process used to establish the meaning of a test through a series of studies to evaluate evidence for construct validity. A researcher simultaneously defines some construct and develops the instrumentation to measure it. In the studies, observed correlations between the test and other measures provide evidence for the meaning of the test اس ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھا کہ دو تین اہم چیزوں کا ذکر ہوا سب سے پہلی بات کہ سیریز آف اسٹڈیز کا ذکر کیا گیا یعنی ویلڈیٹی کسی ایک سیٹنگ میں ایک سٹنگ میں یا ایک سیشن میں ہونے والی چیز نہیں ہے اس میں ایک سے زیادہ اسٹڈیز کی جاتی ہیں سیریز آف اسٹڈیز یعنی ریلیٹڈ اسٹڈیز اس میں کی جاتی دوسری بات کہ جو ٹیسٹ ڈیویلپر ہے جو ٹیسٹ کنسٹرکشن پہ اور اس کی ویلیڈیشن کام کر رہا ہے وہ ایک طرف تو کانسٹرکٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہے ان کو کلیئرلی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ کانسٹرکٹ جو ہے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب اس ٹیسٹ کو اور ان کانسٹرکٹس کو میجر کرنے کے لیے انسٹرومینٹیشن کی جاتی ہے یعنی اس کانسپٹ کو میجر کرنے کے لیے کیا ٹولس استعمال ہوں گے اور اس کے بعد ان ٹولس کو لیتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے سیریز آف اسٹڈیز کی جاتی ہیں ایک اور اچھی ڈسکرپشن جو ہے وہ کوہن نے ہمیں دی ہے quote concept validity is a judgment about the appropriateness of inference drawn from test scores regarding individual standings on a variable called a construct. A construct is an informed scientific idea developed or constructed to describe or explain behavior. Construct وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سائنٹیفک ہے بنیادی طور پہ ہم کسی غیر سائنسی تصور کو استعمال نہیں کر رہے ہم سائنٹیفک بیسس کے اوپر کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور ویلیڈیشن بھی کرتے ہیں کانسٹرکٹ uh, کے بارے میں وہ مزید کہتے ہیں concept are unobservable lying traits that a test developer may invoke to describe test behaviour or criterion performance یعنی کانسٹرکٹ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کو ٹیسٹ ڈیویلپر استعمال کرتا ہے مزید انفارمیشن کو جنریٹ کرنے کے لیے تو جہاں کوئی ٹیسٹ کانٹینٹ کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ٹیسٹ کانسٹرکٹ کی بنیاد پر بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے لیکن شاید ایک all encompassing comprehensive description جو ہے وہ اینسٹاسی روبرینا میں آپ کو ملتی ہے جس میں اس کے کانسٹک ویلڈیٹی کے تصور کو بھی واضح کیا گیا اور اس کے اسٹیپس کا بھی ذکر کیا گیا ہے quote the construct validity of a test is the extent to which the test may be said to measure a theoretical construct or trait example of such construct are scholastic aptitude mechanical comprehension verbal fluency speed of walking develop to explain and organize established interrelationships among behave measures construction requires the gradual accumulation of information from a variety of sources اتنی لمبی کوٹیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آل ڈسکرپشن ہے لیکن یہ ایک کمپلیکس ڈسکرپشن ہے جس میں بہت سمپل طریقے سے اس کو نہیں بتایا گیا سمپل طریقے سے اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ اس میں کمپلیکس پروسیسز انوالوڈ ہیں ایک کانسٹرکٹ کی موجودگی اور اس کی ایویلویشن اور اس کے دوسرے حوالوں سے اسیسمنٹ اس ڈسکرپشن میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص ایلیمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہمیں کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کی بہت اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے گی ون اتھریٹیکل کانسٹرکٹ اور ٹریٹ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کے حوالے سے جو چیز ہمیں سب سے پہلے چاہیے وہ ایک تھریٹیکل کانسٹرکٹ ہے ایک تصور ایک ایبسٹریکٹ چیز ایک آئیڈیا اور جو آئیڈیا جو ہے اس کی رینج کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر ایک طرف ہم نیورٹیسم کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسپیڈ آف واکنگ بھی اسی میں شامل ہو سکتی ہے چنانچہ پہلا پری ریکوزٹ پہلی چیز کانسٹرکٹ کی موجودگی وہ موجود ہوگا تو کانسٹرکٹ ویلیڈیشن کی جائے گی to H is to explain and organize observed response consistencies جتنے بھی کانسرٹ انوالوڈ ہیں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں ان سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور ریسپونس کنسٹنسیز جو ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی جس میں ہم ریلائبلٹی کو بھی شامل کرتے ہیں three it from established interrelationships among behavioural behavioural measures measures جو استعمال کیے جائیں گے جو ٹولس استعمال کیے جائیں گے ان کی آپس میں ریلیشن شپس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا جو ان کے انٹر ریلیشن شپس ہیں یعنی ہر ایک کانسٹیکٹ کے ٹول کے دوسرے ٹول کے ساتھ ان سب کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر ویلیڈیشن مکمل ہوگی requires the gradual accumulation of information from a variety of sources جو سب سے ایک اہم چیز جو کہ پریکٹیکل حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام سورسز سے جو ٹولس استعمال کیے جائیں گے جو میز استعمال کیے جائیں گے ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ان سب سے انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے باہمی ریلیشن شپس دیکھی جائیں گی اور پھر ویلیڈیشن کا پروسیس جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا چنانچہ اس ڈسکرپشن سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیشن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک سٹنگ میں یا ایک سیشن میں مکمل ہو جائے اس میں سیریز آف اسٹڈیز انوالوڈ ہیں ایک سے زیادہ ٹولز یا میگز انوالوڈ ہیں ایک سے زیادہ کانسیپٹس بھی انوالوڈ ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹنٹ ویلیڈیشن جو ہے اس کے عمل میں بھی ایک سے زیادہ یا یوں کہہ لیجیے کہ کئی اسٹیپس انوالوڈ ہے اس سے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم کچھ ازمپشنس کا ذکر کریں گے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیشن میں کانسٹرکٹ کے حوالے سے ٹول کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے یا اس کی ویلیڈیٹی دیکھی جاتی ہے تو ہم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیریز آف اسٹڈیز بھی ہیں تو ہم جانتے ہیں ایک سے زیادہ ٹیسٹ کو استعمال کیا جائے گا وہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ کانسٹرکٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے یا کر سکتے ہیں یعنی مختلف میجرس اور مختلف کانسٹرکٹس کا استعمال ہوگا اور پھر انٹر ریلیشن شپس دیکھی جائیں گے ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی بنا بنیاد میں کچھ ازمپشنس کچھ مفروضے یا کچھ ہائپوتھس پائے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایزمپشن ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں یقین کرتے ہوئے اپنے سارے ویلیڈیشن کے پروسیس کو کھڑا کرنا چاہیے سب سے پہلی assumption test score be highly correlated test measuring same construct or similar construct this is convergent validity پہلی ازمپشن یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ جس کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے اس کا کو ریلیشن ہم اگر کسی اور ایسے ٹیسٹ کے ساتھ دیکھیں گے جو اسی کانسٹرکٹ کو کسی اور طریقے سے میجر کر رہا ہے یا سملر کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے تو دونوں آپس میں پازیٹیولی کو ریلیٹڈ ہوں گے یعنی ان کے اسکور کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا جو شخص میرے ٹیسٹ میں اگر میرا ٹیسٹ ویلڈ ہے اگر اس میں ہائی اسکور لے رہا ہے تو ٹیسٹ ایکس وائی زی جو کہ سملر کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کا ہائی اسکور آئے گا جو شخص میرے ٹیسٹ پہ کم اسکور لے رہا ہے اس کا دوسرے ٹیسٹ کے اوپر بھی کم ہی اسکور آئے گا کیوں کم آئے گا اس لیے کہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی چیز کو یا سملر چیز کو میجر کر رہے ہیں مختلف طریقے سے مختلف ٹول کے ساتھ لیکن کانسٹرکٹ دونوں میں ایک ہی استعمال ہو رہا ہے اس طرح کے پروسیجر کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کنورجنٹ ویلڈیٹی کہتے ہیں یعنی جب ہم دو ٹیسٹوں کو آپس میں ان کی ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوں اور دونوں ٹیسٹ یا دو سے زیادہ ٹیسٹ ایک ہی چیز کو یا سملر چیز کو میجر کر رہے ہوں اور جس چیز کو ہم چیز کا نام دے رہے ہیں اس سے مراد ہے two test score will have weak or low or at times be negative correlation with test meant to measure construct which are one from the measured by the main is discriminant validity دوسری طرح کی کانسٹرکٹ ویلڈیٹی جس کو ہم ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی کہتے ہیں اس میں ایک مختلف اپروچ استعمال کی جاتی ہے ازمپشن یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جس کی ویلڈیٹی اس وقت کی جا رہی ہے اس کی ویلیڈیشن کے پروسیس میں ہم ایک ایسے ٹیسٹ کو یا ایک سے زیادہ ایسے ٹیسٹ کو استعمال کریں گے جو ایسے کانسیپٹس پر بیسڈ ہیں جو کہ ان سے مختلف ہیں جن کو ہمارے ٹیسٹ میں میجر کیا جا رہا تھا یعنی ٹیسٹ انڈر کوشچن یا test covers validated different concept and those test which are use for comparison they are covering different set of concept اور خیال یہ ہے کہ جب جو ہمارا سیمپل ہے یا جو ہمارا گروپ ہے جس پہ ہم یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں جب وہ ان تمام ٹیسٹوں کو کرے گا تو اس کے اسکورس آپس میں ان سب تمام ٹیسٹوں پر مختلف آئیں گے اور اس ہمارے انڈر انویسٹیگیشن ٹیسٹ کے اسکور جو ہیں وہ یا تو کو کوریلیٹڈ ہوں گے دوسرے ٹیسٹوں کے اسکورس کے ساتھ یا ان میں آپس میں کوئی کوریلیشن نہیں پایا جائے گا اس طرح کی ویلڈیٹی کے پروسیجر کو ہم ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی پروسیجر کہتے ہیں ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی سے مراد ہے کہ ویلیڈیٹی کی وہ قسم جس میں ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے اور آئسولیٹ کیا جاتا ہے ایسے کانسٹرکٹس کو جو مختلف ٹیسٹوں میں استعمال ہو رہے ہیں اور ازمپشن یہ ہے کہ اگر دو ٹیسٹ مثال کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور دونوں میں دو مختلف طرح کے ایک دوسرے سے غالباً الٹ کانسیپٹ استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر سیمپل کی یا گروپ کی پرفارمنس بھی مختلف ہوگی in other word both test can differentiate between people on one construct and other construct یعنی جب ان دونوں ٹیسٹوں کی یا دو سے زیادہ ٹیسٹوں کی آپس میں کوریلیشن دیکھی جائے گی یا تو ان میں کوئی کوریلیشن نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو کو ریلیشن ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ویک کو ریلیشن ہو پرابلم اس وقت آ سکتا ہے کہ اگر ان میں پوزیٹو کو ریلیشن اور اسٹرانگ کو ریلیشن آ جائے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ٹیسٹ دو مختلف کانسپٹ کو میجر نہیں کر رہے بلکہ ان کی میجرمنٹ جو ہے وہ سیم ڈائریکشن میں یا سیم پیٹرن پر جا رہی ہے کنورجنٹ فلیڈیٹی ایویڈینس سے مراد ہے ویلڈیٹی کے بارے میں وہ انفارمیشن جو ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کون سے ٹیسٹ کس طرح سے ایک ہی کانسٹرکٹ کو یا سیملر کانسٹرکٹ کو لیتے ہوئے سیملر آؤٹ پٹ دے رہے ہیں this aspect of validity shows as the extent to which a test measures the same construct trait or attribute as do other measures that have been designed and developed to measure the same construct trait or attribute مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ پاکستان میں بنایا ایک خاص ایٹریبیوٹ کو مثلاً انگزائٹی کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا اور اسی چیز کو میجر کرنے کے لیے کسی اور ملک میں کسی نے کوئی اور ٹیسٹ بنایا تھا لیکن دونوں ایک ہی چیز کو ایک ہی کانسٹرکٹ کو کور کر رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کی کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کے لیے اپنے ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کے اسکور کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر ریزلٹس آپ اس میں کو کوریلیٹڈ آتے ہیں اور اسٹرانگ کوریلیشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیسٹ کی کنورژن ویلڈیٹی بہت اچھی ہے مگر یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے کہ جس ٹیسٹ کو آپ دوسرے ٹیسٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایک اوتھینٹک ٹیسٹ ہو ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو اور ویلڈ ٹیسٹ ہو ایسا نہ ہو کہ کلیم کیا جا رہا ہو کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے لیکن دراصل وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہ ہو دوسری قسم کی ویلڈیٹی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ہے discriminant validity discriminant validity provide information does not measure what other test measure, or it measures something from what what other available measure. یعنی ڈسکریمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وہ ویلڈیٹی ہے جس میں یہ تمیز کی جاتی ہے یہ ڈفرینشیشن کی جاتی ہے کہ اسکورس جب مختلف کانسٹرکٹ کو میجر کرنے والے ٹولس سے حاصل کیے جائیں گے تو وہ مختلف ہوں گے اور ایک پیٹرن کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے سو so, اب تک آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کیا چیز ہے اور اس کو دو طرح سے ہم جان سکتے ہیں دو طرح کی میجرمنٹ اس کی کر سکتے ہیں کنورجنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکریمنٹ بھی یعنی ہم اپنے ٹول کو سملر کانسٹرکٹ میجر کرنے والے ٹیسٹ کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو میجر کریں گے اس کا کمپیرزن کریں گے اور اس کا کوریلیشن دیکھیں گے ایسے ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ ایک مختلف کانسیپٹ کو میجر کر رہا ہے ایک سوال جو as a student of psychology آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کنورجنٹ ویلڈیٹی اور ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی جب ان کو استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کیا ہم دونوں کو بیک وقت استعمال کریں گے یا الگ الگ کیا کسی ٹیسٹ میں ہم کنورجنٹ ویلڈیٹی میجر کریں گے اور کیا کسی میں ہم ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوگا کہ آپ دونوں کو ہی اکٹھے ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیشن کے لیے استعمال کریں گے کنورژن سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی کی انفارمیشن کو سپورٹ کرتی ہے اور ڈسکریمنٹ کی انفارمیشن انفارمیشن کنورجنٹ والی کو سپلیمنٹ کرتی ہے دراصل ایک ہی تصویر کے یہ دو رخ ہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ سملر کانسٹرکٹ والے ٹیسٹ کے کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسملر کانسٹرکٹ کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیک وقت ہوں گی اگر ٹیسٹ اپنے ملتے جلتے کانسپٹ والے ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیولی کو ریلیٹڈ ریزلٹس دے رہا ہے تو آٹومیٹکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے ٹیسٹ کے ساتھ کو ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایک بالکل مختلف کانسیپٹ کا ٹیسٹ ہے یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی یہ کیسے کریں گے اور کس طرح سے یہ کیا جائے گا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلڈیٹی ڈٹرمن کرتے ہوئے جب ہم کانسٹرکٹ کو انوالو کرتے ہیں کانسٹرکٹ ویلڈیٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یعنی اسٹیپس ان کانسٹرکٹ پروسیس کیا ہے step one the test in question has to be there and this is more of a prerequisite rather than a step سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹیسٹ اور وہ کانسٹیکٹ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے اور ہمارا ٹیسٹ جس کی ہم ویلیڈیشن کر رہے ہیں اس کو کسی پہ بیسڈ ہونا چاہیے to clearly defining the construct to be examined جس کانسٹیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ویلیڈیشن کے پروسیس میں جس کو شامل کیا جائے گا اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہونی چاہیے کلیئرلی اسپیسیفائر اس کو ہونا چاہیے اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ایمبیگوٹی یا ابہام نہیں ہونا چاہیے تھری ازمپشن ہے ہمارے کیا مفروض اور کیا ہائپوتھس ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیکٹ کس دوسرے کانسٹیکٹ کے ساتھ پوزیٹیولی کو ریلیٹڈ ہوگا ہمارا ٹیسٹ کس دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیو کو رکھے گا اور ہمارے ٹیسٹ اور ہمارے کانسٹیکٹ کی کس کانسٹرکٹ اور ٹیسٹ کے ساتھ نیگیٹو کوریلیشن ہوگی کس کے ساتھ بہت کم کوریلیشن ہوگی یا کس کے ساتھ کوریلیشن نہیں ہوگی یہ ازمپشنس ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ اگلے مراحل کا دار و مدار انہیں ازمپشنس پہ ہے assumptions about the similar constructs and the different constructs ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے کانسٹرکٹس ایسے ہیں جو کہ ہمارے ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے کانسٹیکٹ سے وہ ماسلت رکھتے ہیں سملر ہیں اور وہ کون سے کانسٹیکٹس ہیں جو ہمارے کانسپٹ سے مختلف ہیں بالکل الٹ ہیں اور بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے یا یوں کہ ان کا ہمارے کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے theoretically speaking identification of measures that will be use to test the in question اپنی ازمپشنز میں ہم نے جن کانسیپٹس کے بارے میں غور کیا اور جن کو منتخب کیا اپنے ٹیسٹ ٹیسٹ کی ویلیڈیشن میں استعمال کرنے کرنے کے لیے ان کانسیپٹس کو والے کون سے ٹیسٹ یا ٹولس ہم اپنی اسٹڈی میں استعمال کریں گے ہم جانتے ہیں کہ کانسٹیکٹ ویلیڈیٹی میں سیریز آف اسٹڈیز کی جاتی ہیں یعنی ایک سے زیادہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہوں گی ایک سے زیادہ انالیسیز بھی ہوں گے اور ان انالیس میں اور ان ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں ہم کن ٹیسٹ کو استعمال کریں گے کیا وہ ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں اویلیبل ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے اویلیبل ہوں گے اور تمام تر پروسیجر ان کے ایڈمنسٹریشن کا اور انالیس کا وہ کس طرح سے کیا جائے گا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی ان ویریس اسٹیپس جب ہم نے کانسر کو فائنل کر لیا ٹیسٹ کو فائنل کر لیا تو پھر ہم ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مختلف سیشنز میں یا مختلف مواقع پر یہ ایڈمنسٹریشن کی جائے calculation of correlation between the test and analysis of correlation in order to reach final conclusion regarding construct validity آپ ٹیسٹوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے بعد ان تمام سے ان کے انڈیویجل اسکورس حاصل کریں گے جو اسکورس آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپس میں آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے حاصل ہونے والی کوریلیشن کا انالیس کیا جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو ویلڈیٹی کا کوفیشنٹ حاصل ہوگا ان کو ریلیشنس کی بنیاد پہ آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کی ٹیسٹ کی کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کیا ہے ان تمام مراحل کے دوران ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط اس بارے میں کہ ہم ایک پراپر اپروپریٹ کانسٹرکٹ کا انتخاب کریں اپنے کانسپٹ سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کو منتخب کریں ان کو میجر کرنے والے ٹیسٹ کو بہت کیئر کے ساتھ منتخب کریں سیکوینس میں اور ایک سیریز میں ایک ترتیب سے ان کی ایڈمنسٹریشن کریں اور پھر اپنا انالیس کریں اور ان تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد ہمیں کنورژن ویلیڈیٹی بھی حاصل ہو جائے گی اور ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی بھی حاصل ہو جائے گی multi trait multi method approach to construct validity بہت عرصہ پہلے کیمپل اینڈ فسک دو ماہرین نے کانسپٹ ویلیڈیٹی کو میجر کرنے کا ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کرایا اور آج بھی کانسپٹ ویلیڈیٹی کے لیے سب سے استعمال ہونے والے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے طریقوں میں یہ طریقہ شامل ہے یعنی multi trait multi method approach جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک سے زیادہ ٹریڈس کو یا ایک سے زیادہ کانسیپٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک سے زیادہ میتھڈس کو استعمال کیا جا رہا ہے بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ مختلف ٹیسٹ اور مختلف ٹریڈس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا آپس میں کمپیرزن کیا جائے ان کی ریلیشن شپ کو دیکھا جائے اور اس کی بنیاد پہ ویلڈیٹی کی ایسٹیمیشن کی جائے Campbell and proposed not only look into the measures that are test is related with but also the ones that it is not related with ان دونوں نے شاید سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیسٹ کن چیزوں کے ساتھ پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے اور کن کے ساتھ ان کو ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر آپ کانٹینٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں سوچیں یا آپ کرائٹیرین ریفرنس ویلیڈیٹی کے بارے میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا وہ ہے یا نہیں ٹیسٹ کو ایک سرٹن کرائٹیرین جیسا ہونا چاہیے تھا کیا وہ اس جیسا ہے یا نہیں ٹیسٹ کو کرائٹیرین جیسے ریزلٹس پروڈیوس کرنے چاہیے تھے کیا وہ پروڈیوس کر رہا ہے یا کہ نہیں جبکہ کیمپل اینڈ فسک کے آئیڈیا کے مطابق ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ٹیسٹ میں نہیں ہونی چاہیے اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے اور اگر ہے تو بھی ہمارا ٹیسٹ ویلڈ ہے یعنی ویلڈیٹی کے دونوں رخ کنورجنٹ ویلڈیٹی اور ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی ہمیں دیکھنی چاہیے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ مہیا کریں گے according to this model certain relationship analysis can provide the required information regarding the convergent and discriminant validity. اس طرح کے اپروچ میں یعنی ملٹا ٹریٹ ملٹی میتھڈ میں ہم ریلیشن شپ انالیس کرتے ہیں یعنی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک سے زیادہ ٹریٹس اور ایک سے زیادہ میتھڈ استعمال ہو رہے ہیں ان ٹریٹس اور ان میتھڈس کی ریلیشن شپ کو ہم پہلے میجر کرتے ہیں جانچتے ہیں اور پھر اس کا انالیس کرتے ہیں اس انالیس کی بنیاد پہ ہمیں ویلڈیٹی انڈیکس حاصل ہوتا ہے اس میں کیا ریلیشن شپس دیکھی جائیں گی one correlation between the same construct using the same method سب سے پہلی بات ایسا ٹیسٹ جو وہی کانسٹرکٹ اور وہی میتھڈالوجی استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھی جائے two correlation between different constructs using the same method یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں جس میں کانسپٹ تو مختلف استعمال کیا جا رہا ہو لیکن میتھڈ وہی جو ہم استعمال کر رہے ہیں three correlation between different method used for same concept یہ ایک اور مختلف اینگل ہے آپ ایک ہی کانسٹرکٹ کو میجر کرنے کے لیے مختلف میتھڈس استعمال کریں اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ دیکھیں جبکہ پہلی ریلیشن شپ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف کانسٹرکٹ سملر میتھڈ کے ساتھ میجر کیے جا سکتے ہیں and finally correlation between different construct using different methods یعنی آپ ایسے میتھڈ استعمال کریں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور ان میں جو کانسپٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ مختلف ہوں تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چار طرح کی ریلیشن شپس آ گئیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک ہی طرح کے میتھڈ ایک ہی طرح کے کانسیپٹ استعمال کریں مختلف طرح کے میتھڈس اور ایک ہی طرح کے کانسیپٹ استعمال کریں مختلف طرح کے کانسیپٹس اور ایک ہی میتھڈ اور اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور ہمارے پاس مختلف طرح کے ریزلٹس اور مختلف طرح کے سیٹس آف اسکورس آ جائیں گے کچھ میں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے مثال کے طور پر ایک ہی کانسٹیکٹ مختلف میتھڈ سے اگر استعمال ہو رہا ہے میجر ہو رہا ہے تو ہم توقع کریں گے کہ وہ میتھڈز آپس میں کو ریلیٹڈ ہوں گے اسی طرح سے ایک ہی کانسٹیکٹ مختلف میتھڈ سے استعمال ہو رہا ہے تو بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کو ریلیشن ہونی چاہیے لیکن اگر مختلف میتھڈس مختلف کانسٹیکٹ استعمال کر رہے ہیں ان کے اسکورس کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو آپس میں کو ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ کنورجنٹ ویلیڈیٹی کے دائرے میں شامل ہیں اور کچھ ڈسکریمنٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیشن شپس ہمارے پاس پوزیٹو اور اسٹرانگ آنی چاہیے اور کچھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ نیگیٹو ہونی چاہیے یا بہت ویک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو یہ کچھ اسٹیپس تھے جو کہ اس ویلیڈیٹی کو میجر کرنے میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جن میں سے ہمیں مختلف مرحل کی صورت میں گزرنا پڑتا ہے جب ان تمام سے آپ گزر جاتے ہیں ان ریلیشن شپس کو حاصل کر لیتے ہیں ان کا انالیس کر لیتے ہیں تو فائنل کوفیشنٹ آف ویلیڈیٹی جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ اس ٹیسٹ کی کانسٹیکٹ ویلڈیٹی کیا ہے اور کس حد تک ہم اس پہ کانفیڈینس کر سکتے ہیں ویلڈیٹی اور ایسٹیمیشن آف ویلڈیٹی کے بارے میں ہم نے خاصی گفتگو کی تو سب سے اہم چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر ہم اس کو کمپیوٹ یا کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں وہ کیا اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہیں یا کیا میتھڈالوجی یا ٹیکنیک ہے جس کے تحت ہم مختلف ٹیسٹوں سے مختلف کانسیپٹس کے بارے میں مختلف سیٹس آف اسکورز لیتے ہوئے ویلڈیٹی کو حاصل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کانٹینٹ ویلیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے کرائٹیرین ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور کانسٹیکٹ ویلیڈیٹی بھی بنیادی طور پہ جو تصور ویلیڈیٹی کے ایسٹیمیشن میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کوریلیشن کا تصور یعنی اسکورس آپس میں کتنے کو ریلیٹڈ ہیں آپ کرائیٹیرین ریلیٹڈ ٹیسٹ کی اگر بات کریں یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی یا کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی تو اس میں تو سیدھا سیدھا سادہ طریقے سے کو ریلیشن ہی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے انٹرپریٹیشن کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں کانٹینٹ ویلیڈیٹی میں تھوڑا سا مختلف پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی جو ہے کس طرح سے میجر کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی یوں تو دیکھا جائے تو ظاہری نظر سے بھی ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے جس کو ہم فیس ویلیڈیٹی کہتے ہیں یعنی ایک سرسری طریقے سے یہ جائزہ لے لینا کہ ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں کیا وہ اسی کانٹینٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا یا نہیں لیکن اگر ہم اس کی زیادہ گہرائی میں جانا چاہیں اور ہم اس کو بہت ایکوریٹ طریقے سے دیکھنا چاہیں کہ واقعی اس ٹیسٹ کی کانٹینٹ ویلیڈیٹی کتنی ہے کس حد تک ہے اور ہم اس پہ کتنا ڈپینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی فارمل پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوگا یوں تو ایک سے زیادہ طریقے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن جو ایک طریقہ جو کافی پاپولر ہے کافی کامنلی استعمال کیا جاتا ہے وہ لوسز پروسیجر ہے the procedure degree of consensus among experts اور کنٹینٹ ولیڈیٹی آف ٹیسٹ یعنی اس پروسیجر میں ایک سے زیادہ ایویلویٹرس ایک سے زیادہ ججز یا ریٹرز کو انوالو کیا جاتا ہے کسی بھی آئٹم کے بارے میں جتنا زیادہ ان کا کنسنسس ہوگا جتنا زیادہ اتفاق رائے ہوگا اتنا ہی وہ آئٹم جو ہے اچھا اور ویلڈ سمجھا جائے گا جب ہم فیس ویلڈیٹی کی بات کر رہے تھے یا ہم بات کر رہے تھے کہ سرسری نظر میں ٹیسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا جائے کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں تو وہ ایک انفارمل سا طریقہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا بھی دخل ہو سکتا ہے انڈیویجل ڈفرینس بھی آ سکتے ہیں اس کو فارملائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ایویلویٹرس کو ایک جوری کو یا ایک پینل آف ایکسپرٹس کو ہم ججز کے طور پر استعمال کریں اور ایک ایک کر کے تمام آئٹمس کے بارے میں ان کی رائے لیں لیںش پروسیجر میں ایک سوال ہر آئٹم کے بارے میں پینل سے پوچھا جاتا ہے is, از دا اسکل اور knowledge measured by this item essential useful but not essential not necessary to the performance of the job یعنی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک خاص جاب کے حوالے سے کسی شخص کو منتخب کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے تو یہ آئٹم اس حوالے سے کتنا بامانی ہے کیا یہ اسینشل ہے کیا یہ یوزفل ہے مگر اسینشل نہیں ہے اور کیا یہ ایک فالتو یا انیسری آئٹم ہے ہر آئٹم کے بارے میں یہی سوال پینل کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اپنی رائے ان تین آپشن میں سے کسی ایک پر دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسینشل یا لازمی حصہ ہونا چاہیے اس ٹیسٹ کا یا یہ کہ یہ اچھا تو ہے مفید تو ہے لیکن اسینشیل نہیں ہے چاہے تو اس کو ہم ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ غیر ضروری اننیسیسری ہے اس کو ٹیسٹ میں سے امٹ کر دینا چاہیے جیسا کہ ہم نے بھی پہلے کہا کہ یہ ویلڈیٹی جو ہے یہ کنسینسس آف ایکسپرٹس پر بیسڈ ہے جتنا زیادہ کنسینسس ججز میں آپس میں ہوگا ایکسپرٹ میں ہوگا اتنی ہی زیادہ ٹیسٹ کی ویلڈیٹی زیادہ ہوگی ابھی جس ٹیسٹ سے اس سسٹم کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ امپلائمنٹ کے کے پرپز لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ میں اس کو دیکھا گیا تھا لیکن ہم اسی پروسیجر کو کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے اس کے حساب سے ماڈیفائی کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو انفارمیشن ہر جج سے جب آپ نے انفارمیشن ہر آئٹم کے بارے میں لے لی تو اب آپ نے ہر آئٹم کا ایک انڈیکس دیکھنا ہے کہ کوئی آئٹم کتنا ویلڈ ہے یا کہ نہیں اس کے لیے ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلڈیٹی کا انڈیکس کیا ہے in this formula C V R means content ratio N E is number of panelist said that the item was essential N is the total number of panelist N by two total number of panelist divided by two اگر آپ اس فارمولے پر غور کریں تو ایک چیز بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ریزلٹنگ ویلڈیٹی انڈیکس اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا زیادہ ان پینلسٹ کی تعداد جنہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ یہ آئٹم اسینشل ہے پورے فارمولے میں ہم ریلیشن شپ دو چیزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ججز نے یہ کہا کہ یہ آئٹم اسینشل ہے اور ٹوٹل ججز کی تعداد ڈیوائڈیڈ بائی ٹو کیا تھی اور اس تمام کو جب ہم سبٹریکٹ کریں گے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے total number of panelist divided by two جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگری کرنے والے یا اس آئٹم کو اسینشل کہنے والے ججز کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بڑا ویلڈیٹی کا کوفیشنٹ ہوگا یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے آئٹمس بنائے جائیں جب ان کے کانٹینٹ کو ڈسکس کیا جائے اور تمام ججز کے سامنے پیش کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ججز کو یہ لگے کہ یہ ایک اسینشل آئٹم ہے اس آئٹم کو ٹیسٹ میں رکھے بغیر ہمارا ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ نہیں ہوگا اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر جو ججز اس آئٹم کو کہہ رہے ہیں وہ آدھے ہیں یعنی ففٹی پرسینٹ اس کو کہہ رہے ہیں اسینشیل ہے ففٹی پرسینٹ کہہ رہے ہیں کہ اسینشل نہیں ہے تو ریزلٹنگ ویلو کچھ بھی نہیں آئے گی ویلڈیٹی کی اگر اگری کرنے والوں کی تعداد کم ہے اور ڈس اگری کرنے والوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے تو نیگیٹو میں ویلو آ جائے گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت میں بھی یہ آئٹم جو ہے ویلڈ نہیں ہے چنانچہ اس میں سے ہم کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ٹیسٹ کنسٹرکشن کا فیز ہو تو ایک ایک آئٹم کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے ورڈ کرنا چاہیے فریز کرنا چاہیے ایسے کانسیپٹ استعمال کرنے چاہیے کہ جب کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج اس کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ ایک ضروری آئٹم ہے اسینشل آئٹم ہے ایسے آئٹمس بنانا جو کہ کسی دوسرے شخص کو لگے کہ غیر ضروری ہیں یا مفید تو ہیں لیکن ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے اس طرح کے آئٹمس بنانا اپنی محنت اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اس بات پہ بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کو بہت کیئرفلی پلان کرنا چاہیے کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے کیئرفلی ورڈ کرنا چاہیے اور کیئرفلی ارینج کرنا چاہیے اگر ہم نے تمام احتیاط کی ہوگی اور اس ڈومین کو بھی مد نظر رکھا ہوگا جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا ہے تو ہمارے ویلڈیٹی کا انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی آپ جانتے ہیں کہ کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی میں دو ٹیسٹ استعمال ہو رہے ہیں ایک وہ ٹیسٹ جس کو ہم ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ ٹیسٹ جس کو ہم کرائٹیرین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں دونوں ٹیسٹ کے اسکورس حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کا آپس میں کوریلیشن دیکھا جاتا ہے جو کامنلی استعمال ہونے والا پروسیجر ہے کوریلیشن کا وہ ہے پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن آپ سمپل کوریلیشن کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے کوریلیشن میجر کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس میں رینکنگ کو یا پوزیشنز کو یا آرڈرس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس میں رینک آرڈر کوریلیشن کا فارمولا استعمال کر سکتے ہیں so Spearman rank order کو relation would be an appropriate choice when ranking or orders are involved otherwise آپ کا فارمولا جو آپ نارملی کو ریلیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی آپ ویلیڈیٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں competition of concept validity construct validity میں بھی آپ دیکھیے تو وہی کو ریلیشن کا کانسپٹ استعمال ہو رہا ہے وہی فارمولا یا وہی پروسیجر ہم استعمال کریں گے جب ہم بار بار فارمولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد محض یہ بتانا ہے کہ کون سا پروسیجر آپ اس میں اڈاپٹ کریں گے ورنہ اب جب کہ آپ کمپیوٹر کے دور میں پڑھتے ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر اپنی ساری کیلکولیشنس کرتے ہیں ایس پی ایس ایس استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام کمپٹیشن جو ہیں یہ کمپیوٹر آپ کو کر دے گا all you have to do is to give the right command to the computer تو آپ دیکھتے ہیں کہ کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں بھی اور کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں بھی وہی کورلیشن استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ دوسرے پرابلم استعمال کرتے ہیں البتہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کیمپل اور فسک کا میتھڈ اگر آپ استعمال کریں کنورجنٹ ویلڈیٹی کے لیے اور ڈسکریمنٹ کے لیے تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کوریلیشن آ جائیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے بیس ٹیسٹ استعمال کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو سو کے لگ بھگ کوریلیشنس آ جائیں اس صورت میں کوریلیشن میٹرکس بھی جو ہے وہ ملٹائی میتھڈ اپروچ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو ہم اگر سمپل طریقے سے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کے بہت سے کوریلیشن آ جاتے ہیں ان کا آپ پھر فیکٹر انالیس کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ فیکٹرز فائنل فیکٹر منتخب کر لیتے ہیں شروع میں جو آپ کے پاس لاتعداد داد آ گئے تھے ان میں سے کچھ میننگ فل کوریلیشن جو ہے وہ پک کر لیے جاتے ہیں فیکٹر انالیس کی مدد سے فیکٹر انالیس آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے جو کہ ہم مینولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کی مدد سے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے اس ڈسکشن کے بعد آپ کو بڑی اچھی طرح سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کانسٹرکٹ ویلڈیٹی میں کنورجن ویلیڈیٹی کیسے کمپیوٹ کی جاتی ہے ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں کانٹینٹ ویلیڈیٹی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے اور کرائٹیرین ویلیڈیٹی استعمال کرتے ہوئے یا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا پروسیجر اختیار کرنا چاہیے اور یہاں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بہت سی چیزیں جو آپ اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں ان کی اپلیکیشن ایسی جگہوں پہ ہے جہاں آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا استعمال کہیں اور بھی ہو سکتا ہے اور کوریلیشن آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی ویلیڈیٹی استعمال کرنے میں کوریلیشن کے کانسیپٹ کو استعمال اور اس کے پروسیجر کو استعمال کیا جاتا ہے آئندہ لیکچرز میں اسی قسم کی اور چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ